میں نے دنیا کے کافروں سے کہا تم اپنی فوجوں کو میرے ان مجاہدوں سے امت مسلمہ کے ان بیٹوں سے امت مسلمہ کی ماں کے جنے ہوئے ان شیروں سے تم نہیں لڑا سکتے اور تمہارا ہمارا جوڑ ہی نہیں ہے تم دنیا کے پجاری ہو ہم رب کو سجدہ کرنے والے ہیں اور تم زندہ رہنا چاہتے ہو ہم موت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تم آگے ہو موت پیچھے ہے ہم پیچھے ہیں موت آگے دوڑتی ہے دوڑ کے دشمنوں پہ مسلط ہوتی ہے تمہارے فوجیوں کی جیب میں ان کی محبوباؤں نبیوں کے فوٹو پڑے ہوئے ہیں میرے مجاہد کی جیب میں رب کا قرآن پڑا ہوا ہے تمہارے تمہارے فوجی میوزک سنتے ہوئے آ رہے ہیں میرا مجاہد تو بابری مسجد کا شکوا مسجد اقسا کی آہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی باتیں اور قرآن کی آیتیں سن کے آیا ہے تیرے تیرے تیرے فوجیوں کو تیری ماں نے جب رخصت کیا رو رہی تھی بے ہوشی کے دورے تارے تھے میرے مجاہد کو جب ماں نے رخصت کیا سینا تان کے کھڑی ہوئی تھی سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی گردن پہ بوسا دیتی تھی کہتی تھی بیٹا پیٹھ پہ گولی نہ کھانا تیری اما رسوا ہو جائے گی تیرے تیرے فوجی جب آ رہے تھے ان کی بہنیں بنی ناچ رہی تھی اور جب میرا مجاہد آ رہا تھا اس کی پاکیزہ بہن سجدے میں پڑی رب سے اپنے بھائی کے لیے عزت عظمت فتح اور نصرت مانگ رہی تھی اپنے آنسو کو سہارا بنا کے بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا مجھے بھی یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں اور جب تیری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے تیرا فوجی جب بڑھتا ہے وہ زبان سے گانا گاتا ہے میرا مجاہد جب بڑھتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تیرا تیرا فوجی بتوں کے نام لیتا ہے میرا مجاہد اللہ اکبر کہتا ہے خدا کی قسم جوڑی نہیں ہے تیرا فوجی تنخواہ کے لیے لڑتا ہے میرا مجاہد رب کی رضا کے لیے لڑتا ہے